حشام بن حسان نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے ان سے عبیدہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر بن حکم نے بیان کیا کہا ہم سے یاہیا بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے حشام بن حسان نے کہا کہا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیان کیا ان سے عبیدہ بن عمرو نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا تھا ان کفار نے ہمیں درمیانی نماز نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا خدا ان کی قبروں اور گھروں کو یا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے قبروں اور گھروں یا پیٹوں کے لفظ میں شک یاہیا بن سعید راوی کی طرف سے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تینتیس